تو آئیے مل کے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں بولو محبت کے ساتھ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یار رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلا میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ کر کر رے سرکار ویکھے حلیما کر کدی ویکھے حلیما کر کدی ویکھے کدی سرکار نو میں کیڑی سیج تیرے لئی سجا یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرنا دلدار کی آمد آمد سب مل کر بولو سب جھوم کے بولو مرتا لب چوم کے بولو مرتا سب مل کر بولو پرچم لہرا کر بولو ہاتھ لہرا کر بولو دیوانوں ہر آبا ذرا جھوم کے بولو ہاں ہاں جھوم کے بولو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میرے کراؤ میں کیڑے مان تھی تینوں بلاوا یا رسول اللہ میں کیڑے مان تھی تینوں بلاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیوا کو مقدر اوسدا کے تھول آوا یا رسول اللہ مقدر اوسدا کے تھول آوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ لانا یا رسول اللہ اور ان کے عاشق ان کے عاشقوں کا یہی عقیدہ ہے کیا وہ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں تیرا سداواں یار سو اللہ میں سب کچھ ہاں میں تیرا سداواں یار سو اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب جھوم کے بولو سب مل کر بولو پرچم چم لہرا کر بولو اگرچہ اس وقت ہاتھوں میں پرچم نہیں تو کیا ہوا اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا لو پرچم لہرا کر بولو پرچم لہرا آبا سب جھوم کے بولو ہاں ہاں جھوم کے بولو آبا سرکار کی آمد مر آبا دلدار کی آمد مر آبا سب مل کر بولو مر آبا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یار گھر تشریف لاتے ہیں سنا گے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ اور شاید کتنی زبردست آشکانہ بات کی گویا نبی کے عاشقوں کو درس دے گئے وہ کون سا درس مدینے جانے والے تو جاتے ہیں لیکن عاشقوں کا جانا دوسرا ہوتا ہے وہ کیسے جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں مدینے پاک کے اندر ہوتے ہیں تو زیادہ تر وقت ان کا کیسے گزرتا ہے شاعر فرماتے ہیں مدینے پاک کے اندر میری ہوئی عبادت ہے مدینے پاک دے اندر مدینے پاک دے اندر میری اے ہو عبادت ہے تیرے روزے تو نہ نظرا ہٹا یا رسول اللہ تیرے روزے تو نہ نظرا ہٹاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد برتاب سب جھوم کے بولو آب لب جھوم کے بولو مرتاب سب مل کر بولو مرتا سرکار کی آمد مر دلدار کی آمد مر سب مل کر بولو شرمانا چھوڑو ذرا اونچا بولو اونچا بولو دیوانوں جھوم کے بولو سرکار کی آمد مر آبن دلدار کی آمد مر آبن من کی آمد تیرا میلا میں کیوں نہ مناؤ